حضرت عبید اللہ بن ابو رافع رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مروان نے مدینے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا اور خود مکہ تشریف لے گئے جمعے کے دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کی حضرت عبید اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو چکے تو میں انہیں ملا میں نے کہا آپ نے آج نماز میں وہ دو صورتیں پڑھی ہیں جو کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پڑھا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھتے سنا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1118